آدم يا كيف أنت؟ إن شاء الله ولا تشاء تعملون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم محترم دوست اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے یہاں ہر انسان امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے حیثیت کے اعتبار سے آدمی کتنا ہی بڑا ہو یا چھوٹا ہو حسب نصب کے اعتبار سے چاہیے عالی نصب ہو علم کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو مال کے اعتبار سے صاحب مال ہو یا فقیر ہو جنس کے اعتبار سے مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں دنیا میں کوئی آدمی آزاد نہیں جیسے امتحان ہال میں اگزام کا جو ہال ہوتا ہے ہال میں آدمی آزاد نہیں ہوتا اپنی مرضی سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہو پابند ہے دیکھنے کا بھی اگر وہ دیکھ رہا ہے بغل میں تو چوری ہے مجری میں اس جگہ کا ہو اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہوں پابند ہے وہاں پر کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو وہ ابھی امتحان دے رہا ہے تین گھنٹے چار گھنٹے ڈھائی گھنٹے جو وقت ہے اس کا اس وقت میں وہ پابند ہے ایسے زندگی کے جو ایام ہیں جو سال ہیں ان سالوں میں جتنی زندگی ہے انسان کی اس میں ہر انسان پابند ہے اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں پورا جسم دیا اور جسم میں زبردست صلاحیتیں دیں لیکن ان صلاحیتوں کے استعمال کا طریقہ بتائے اس کو کیسے استعمال کریں آنکھوں میں کتنی زبردست صلاحیتیں دیکھنے کی کانوں میں زبردست صلاحیت سننے کی دماغ میں کتنی غضب کی صلاحیت ہے انسانی دماغ سوچنے کی تدبیر کرنے کی اور ایسے دیگر جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لائن کی صلاحیتیں اندر رکھی ہیں اور اس کے استعمال کا طریقہ سمجھایا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرو تو ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو کر انسان کے فائدے کا ذریعہ ہو جائے گا نفع ملے گا اس سے اور مزید اس میں ترقی ہوگی اور اگر ان صلاحیتوں کا غلط استعمال ہوا تو اس سے بہت بڑا بھاری نقصان ہوگا معمولی نہیں ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا آدمی نے اپنے دیکھنے کی طاقت کو غلط استعمال کیا کسی غیر محرم پر نظر اٹھائی یہ ابتدا ہوئی شروعات ہوئی وہ آنکھوں کا زینہ ہے پہنچتے پہنچتے پہنچتے پہنچتے وہ عملی زینا تک پہنچا دے گا اس کو ایک آنکھ کا غلط استعمال اور اللہ کی زمین پر ایسا مجرم بن جائے گا کہ اب اس کو زمین پر جینے کا حق نہیں ہے آنکھوں کے غلط استعمال وہ اللہ کی زمین پر جینے کے لائق نہیں ہے اسلامی نظام میں زانی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے سب سے بدترین سزا اس کی ہے سب سے بدترین سزا اس کو جینے کا حق نہیں ہے زمین میں اس کو سنسار کر دیا جا رہا شروعات ہوئی آنکھ کے غلط دیکھنے سے اور انجام یہاں تک پہنچ گیا اس وہی آنکھ کا آدمی صحیح استعمال کرے کسی غریب کو دیکھا یتیم کو دیکھا کوئی حاجت مند کو دیکھا کوئی بیمار کو دیکھا تو آدمی کے وہ دیکھ کر دل کے اندر کے کیفیت دائیا خدمت کا مدد کا ہوگا اور انجام کے اعتبار سے وہ اچھا دیکھنا اس کو اللہ سے قریب کر دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا آنکھ سے کسی کا دکھ دیکھا کسی کا درد دیکھا کسی کا غم دیکھا کسی غمگین کو دیکھا کسی دکھی کو دیکھا کسی یتیم کو دیکھا کسی محتاج کو دیکھا سو یہ دیکھنا صحیح راستے پر لے جائے گا اسے جان مال کو صحیح جگانے پر لے گئی کسی گمراہ شخص کو دیکھ کر اس پر ہدایت کی نظر ڈالی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے تو یہی آپ کا دیکھنا آدمی کو خیر کی طرف لے جائے گا ایسے دیگر جتنے اعضا ہیں کانوں سے ایک آدمی نے کسی کا دکھ سنا کسی کا درد سنا ہے تو وہ اس کا سننا جو ہے اس کو خیر کی طرف آمادہ کرے گا اور آدمی آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر دماغ سے سوچتا ہے اس کے تکمیل کے لیے اس کو کیا کیا جائے تو اس کا سوچنا اچھا ہو جائے گا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا اچھے استعمال کے رخ پر انسان پڑے گا جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ اس کو اللہ کی مرضی پر لگایا دل و دماغ کی طاقت کو آنکھوں کے سننے آنکھوں کے دیکھنے کو کانوں کے سننے کو پیروں کا چلنا پورے جسم کا استعمال اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلات والسلام کو نبوت و رسالت سے نواز کر امت کے لیے عملی نمونہ بنایا اور آپ کی اقتدا کرنے کا حکم دیا ہے آپ کی نبوت کو صرف ماننے کا حکم نہیں ہے ہم نے آپ کو مان لیا آپ کی اقتدا کا بھی حکم ہے کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا کلمے میں ہم نے شہادت دے دی واشهد ان محمد عبده ورسوله کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہم دل سے دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں مان لیا پورا کام پورا نہیں ہوا ابھی ادھورا کام ہے جب تک کہ اعضا اس کی شہادت نہ دیں عمل اپنے عمل سے حسو حسنہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو قابل اتباع بنایا ہے خالی مذہبی پیشوا کے طور پر نہیں جیسے دیگر مذاہب میں بھائی مذہبی پیشوا وہ آئے تو ان کے لیے کرسی لگا دی لال جاجم بچھا دیا ان کو نذرانے پیش کر دیا رخصت کر دی اب زندگی اپنے طریقے پر ان کی برکت لے لی اب شادی اپنے طریقے پر کریں گے کھانا اپنے طریقے پر کھائیں گے اور کاروبار اپنی ترتیب سے کریں گے زندگی اپنی مرضی کی گزاریں گے جو ہمارے پیشوا ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو حضور علیہ والسلام کو ہم نے جو مانا ہے اور آپ کا کلمہ پڑا ہے اس طور پر کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے آپ کو اسوہ حسنہ مانتے ہیں آپ کا طریقہ حیات دنیا میں بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اس بات کے یقین کے ساتھ جیسے ہم نے اللہ کو ایک مانا اس کے ذات و صفات میں کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی حاجت روا نہیں ایک ہی اللہ ہے ایسے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ قابل اتباع نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے آسمان سے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے آپ کی پیروی کریں گے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے آپ کی شریعت کو فالو اپ کریں گے کہ اب قیامت تک ایک طریقہ ہے پوری زمین والوں کے لیے عرب و عجم کے لیے یورپ اور امریکہ کے لیے پورے زمین پر بسنے والے سارے لوگوں کے لیے ایک ہی طریقہ لقد القدک علیہ وسلم اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے بہترین آئیڈیل ہے اور صرف اتنی ترغیب نہیں ہے کہ بھائی کرو بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ غیر الاسلام دینا فی من الخاصرین کہ کوئی آدمی اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا تو اللہ کے وہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا وہ اللہ کے وہاں رد ہو جائے گا ایک طریقہ صرف قابل قبول ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات زندگی کے سارے شعبوں میں عقائد میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں جن چیزوں کا عقیدہ رکھنے کا ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھائی اللہ ایک ہیں اپنی ذات میں اپنے صفات میں وہی ایک کرتا دھرتا ہے اسی ایک اللہ کی عبادت ہے اسی ایک اللہ سے مانگنا ہے اسی ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے وہی دینے والا ہے زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی ہے دنیا کی ایک زندگی ہے اس زندگی کے بعد موت ہے موت کے بعد ایک زندگی ہے قبر حشر نشر جنت جہنم میزان آخرت کے مراحل و منازل اس متعلق جو چیز دل کے گہرائیوں سے ماننے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائی ہے جس کا تعلق دل سے ہے ہم اس کو مانیں گے دل سے مانیں گے اللہ کی ذات و صفا اللہ کو ذات و صفات کے ساتھ مانیں گے وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنے صفات میں تنہا ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جیسے اس نے پیدا کیا تو اکیلا وہی پیدا کرنے والا ہے کوئی اور دوسرے میں طاقت نہیں ہے کسی کو پیدا کریں کسی میں طاقت نہیں نہ کسی انسان میں نہ کسی جن میں نہ کسی فرشتے میں نہ کسی جڑی بوٹی میں طاقت نہ کسی جڑی بوڑی میں طاقت ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے ایک اللہ کی ذات اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے مشاہدے لوگوں کو کرواتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اس کی دوا سے اللہ نے لیکن اس کے خود کے گھر میں حالات نہیں لیکن ڈاکٹر بیمار اور اس کو شفا نہیں ہو رہی اس کے ہاتھ سے ہزاروں مریض اچھے ہو گئے بہت سے سلاحکار ہیں دنیا میں صلاح دینے والے سلاحکار ان کی صلاح سے لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے لیکن وہ سلاحکار کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا وہ بیچارہ پریشان وہ لوگوں کو صلاح دیتا ہے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی صلاح سے کام ہو جاتا اور صلاح کار کا کام اٹکا ہوا ہے بہت سے کاروباری اعتبار سے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں ایسا کرو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے تو ان کے مشورے سے لوگوں کے کاروبار چل پڑے اللہ نے چلائی اور وہ بیچارہ وہیں کا وہیں ہے بہت سے عورت والے ہیں عقل والے ہیں کہ ان کی عقل سے بڑی بڑی فیکٹریاں چلتی ہیں مینیجر ہیں فیکٹری کے مالک کے پاس اتنی عقل نہیں ہے اس کے پاس اتنی عقل ہے لیکن وہ پچاس ہزار کا تنخواہ دار ہے وہ پچاس ہزار کا تنخواہ دار ہے کہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں حتمی طور پر لوگ اس کو دیکھتے ہیں روزانہ مشاہدہ کر لیکن پھر بھی اللہ پر جیسا یقین کرنا چاہیے ویسا نہیں کر پاتا اور اللہ کو چھوڑ کر آدمی پتہ نہیں کتنے دروں کے چکر کاٹتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایک جگہ حدیث سے کچھ میں لگے جب میرا بندہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اس کو میرے غیر کے حوالے کر دیتا ہوں ترک تو ہو وہ شرک ہو میں اس کو اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں تو پھر وہ آدمی چکر کاٹتا ہی رہتا ہے زندگی انہیں الجھنوں میں گزار دیتا ہے اور جب بندہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پر بھروسہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے بھائی دنیا میں بھی لیوڑ دیوڑ میں جو ہے نا بیپاری کو ذرا لگتا ہے نا اس کو اپنا پر بھروسہ نہیں ہے تو دندا نہیں بھائی ٹھیک ہے تم دوسرے کہیں سے لے نہیں نہیں نہ نہ نہ بھائی تمہیں جی جگہ تمہیں واسطہ جو بھی کرو چاہتا بھروسہ وغیرہ آدمی کہتے ہیں نا تو انسان میں اتنی غیرت ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے کو میرے پر بھروسہ نہیں ہے تو اس سے ویوہار نہیں کرتا بھائی جب تم کو بھروسہ نہیں تو کہیں اور چلے تو نہیں نہیں وہ نہ تھا صاحب نہ نہ نہیں وہ نہ نہ بھائی تمہیں جاؤ تین تم نے سے پاوے جہاں سے لے لو اللہ تو بڑا قیور ہے اللہ تو بڑا قیور ہے کہ ہم زبان سے کہا کہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن اندر دل میں کچھ اور بھرا ہوا ہے زبان سے انشاءاللہ ماشاءاللہ بولیں بولے اور اندر اندر کچھ اور ہے اپنی طاقت پر اعتماد اپنے مال پر اعتماد ہے اپنی دکان پر اعتماد ہے اپنے ہنر اور فن پر اعتماد تو اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کی قوموں کے واقعات بیان کیے جو طاقت والی قوم تھی ہنر والی قوم تھی فن والی قوم تھی صنعت و حرفت والی قوم تھی باغات والی قوم تھی ان کے تذکرے کیے قرآن نے اور پھر لوگوں کو مثالیں دے دے کر سمجھایا اس امت کو کہ دیکھو ان کے پاس بڑی طاقت تھی وہ ایسا کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور اور زمانے میں کوئی نہیں من اشد منا قوا کہ ہماری طاقت سب سے بڑی طاقت لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زیر کر دیا ان کی طاقت ان کو وقت پر کام نہیں لگی حکومت والے آئے ہم سب سے بڑے ہیں رب کو ملا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پرور دگار ہوں میں ہی تمہارے مسئلے حل کرتا ہوں ایسی حکومت دی تھی اللہ نے فرعون کو ہاں اللہ اللہ نے ایسی بڑی حکومت دی تھی زبردست حکومت اس حکومت میں آدمی یہاں تک پہنچ گیا جب حکومت کا نشہ چڑھتا نا آدمی کرسی کا بہت وہ شراب سے زیادہ خطرناک ہوتا شرابی کو تو ذرا دو چار ڈول پانی ڈال دو ذرا سولہ دو دو چار گھنٹے تو اتر جاتا ہے لیکن حکومت کا نشہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے کرسی کا نشہ کرسی چھوٹی بڑی کرسیاں ہوتی ہیں سب جگہ الگ الگ ہوتی ہیں الگ الگ کرسیاں ہوتی ہیں کرسی کا نشہ ہوتا ہے آدمی اسی طرح مال کا نشہ ہوتا ہے مال کا وہ بھی خطرناک ہوتا ہے قارون کو جیسے مال کا نشہ چڑھا ہوا ہے اللہ نے مثال دی اس کی بھی ایسے دیگر اس قسم کے لوگوں کی مثالیں دی کہ اللہ کو نہ بھولیں اس کو اس کی طاقت و قدرت کے ساتھ یاد رکھیں بڑی طاقت والا ہے بڑی قدرت والا ہے وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اس نے پیدا کیا ہے نہ ماں نہ باپ فرشتوں کو حکم دیا مٹی کا پتلا بنوایا ان سے اور پھر اس میں اپنی قدرت سے روک روک دی تو جیتے جاگتے انسان ہو گئے آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حید ہوا کو پیدا کر دی مرد سے عورت کو وجود دیا مرد سے عورت کو بنایا ان کی بائی پسلی سے نکالا ان کو اور پھر اس کے بعد اپنی سنت چلائی کہ عورت سے مردوں کو پیدا کر ساری اولاد عورتوں سے ہوتی تو اللہ کے لیے پیدائش کے لیے نہ عورت کی ضرورت ہے نہ مرد کی ضرورت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا اپنی قدرت سے بنایا تو اللہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ اسی قدرت کے ساتھ جیسے وہ پہلے تھا ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا وہ دنیا میں لوگ بدلتے رہتے ہیں حکومتیں بدلتی ہیں آدمی بدل جاتے ہیں طور و طریق بدل جاتے ہیں ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تو وہی کا وہی ہے اپنے اسی پاور کے ساتھ اپنی اسی طاقت کے ساتھ اپنی اسی قوت کے ساتھ اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہیں وہ اس میں ذرا برابر کمی نہیں وہ اپنے پورے پاور کے ساتھ لیکن چونکہ دارالمتحان ہیں اس لیے لوگوں کو موقع دیتا ہے اس کے ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرنے والوں کو بھی اس کو چھوڑ کر اس کے غیر کی پرستش کرنے والوں کو سب کو چانس تیس سال پینتیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال مہلت دیتا ہے سب کو اور اسی آزمائش کے دور میں وہ آزماتا رہتا ہے کہ کون ہماری طرف آتا ہے کون سچے دل سے ہم کو مانتا ہے اگر اللہ چاہے تو دونوں طریقے ہیں سب کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ کریں اپنی قدرت سے کہ کوئی اور راستہ سوچے ہی یعنی نہیں آدمی کو جیسے فرشتے ہیں فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا نافرمانی ان کی طبیعت میں ہی نہیں ہے فرشتوں کی طبیعت میں نافرمانی ہے ہی نہیں فرما برداری ہی ہے لا آسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما فالون کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں اور فرما برداری کرتے رہتے اور اللہ چاہے اپنے بندوں سے اگر فرما برداری اور اطاعت کروانی ہے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ اوپر کرتے بنی اسرائیل پر پہاڑ اٹھایا اوکے آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے نہیں مانو گے تو اوپر سے پہاڑ گرے گا تم پر ایسے اللہ ٹینشن کا ماحول تیار کر دیں ایسی ٹینشن کی فضا بنا دیں کہ کوئی آدمی بھی نافرمانی نہ کر ایسے جھٹکے کبھی کبھار لاتا ہے اللہ کبھی کبھار ہاں ایسے جھٹکے چکھاتا ہے کبھی پانی کا سیلاب آ گیا وہ سب اللہ اللہ شروع کر دیتے سب جگہ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہاں جائیں گے جب اس کی قدرت کا نظام چلتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیل ہو جاتی خالی ایک پانی کو حکم دیتا ہے پانی کو ایک دن برسا دیا زیادہ چوبیس گھنٹے تو سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے غریب بھی مالدار بھی پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی بڑے بڑے سیٹ بڑے بڑے سیٹ تصویر پکڑ لیتے ہیں اگر اللہ اس طرح کرے تو کس کی طاقت ہے کوئی گناہ کرے اس کی زمین پر کوئی سرکشی کرے کوئی بغاوت کرے کوئی جھوٹ بولے وہ قدرت والا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے نو علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان چلایا پانی کا طوفان چلایا زمین سے بھی پانی آسمان سے بھی پانی ساری دنیا کو سمندر بنا کے رکھ دیا صرف ایک کشتی نو علیہ السلام کی ہے صرف ایک ہی کشتی اس کشتی میں جتنے لوگ ہیں جو جانور ہیں انہیں کو نجات دی باقی سب کو ہلاک کر دیا تو بڑی قدرت والا ہے کے پاس سارے اسباب موجود ہیں اور وہ قدرت کاملہ کے ساتھ ہیں اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کو کسی اس پر کسی کا دباؤ نہیں دنیا کی حکومتیں دباؤ میں آتی کوئی حکومت دباؤ ڈالتی ہے ان پر کوئی افراد دباؤ ڈالتے ہیں کوئی کمپنیاں ان پر دباؤ ڈالتی ہیں اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں وہ تن ہے تنہا سمد ہے سمد کسی کا محتاج نہیں ہو اور سب اس کے محتاج سب اس کے محتاج وہ اگر پریشر سے کام کروانا چاہے تو اس کے پاس بہت زبردست پریشر ہے بہت زبردست پریشر لیکن دنیا کو الامتحان بنا کر انسانوں کو اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے اللہ کو پسند کریں اپنے اختیار سے اپنی شوق سے اپنی رغبت سے اپنی خوشی سے اللہ کو پسند کریں اللہ کو ترجیح دیں اس کی عبادت کو اس کی اطاعت کو اس کے ذکر کو اس کی رضامندی کو آدمی ترجیح دیں ساری ترجیحات پر اللہ کو ترجیح دیں سب چیزوں کو کہ اس کا حکم کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں کیا چاہتا ہے دن کے اجالے میں چاہتا ہے کیا چاہتا ہے وہ ہمارے مال میں ہم سے کیا چاہتا ہے خالی زکوٰۃ دے کر انجان نہیں ہو جائیں گے اور بھی بہت کچھ چاہتا ہے وہ اس مال میں اور بھی بہت کچھ چاہتا ہے زکات تو اس نے فرض کی ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے اور جان کیوں دی ہے خالی پانچ وقت کی نماز پڑھ کے انجان نہیں ہو جائیں گے کہ ہو گیا بھائی زندگی کا فریض ادا ہو گیا بلکہ چوبیس گھنٹے یہ ہماری ذات اللہ کے حکم کی پابند رہے گی چوبیس گھنٹے صبح شام رات دن حکم اس کا کیا ہے اور ہمارے مال کی پائی پائی جو ہے وہ اس کے حکم کے تابے ہیں وہ کیا چاہتا ہے وہ اپنے بندوں سے فضول خرچی نہیں چاہتا کوئی اس مال کو فضول لگاو وہ مال میں اسراف نہیں چاہتا ہے منع کیا اسراف کرنے سے وہ اس مال کو خواہشات پر لگوانا نہیں چاہتا ہے اس سے منع کیا طرف جس کو کہتے ہیں طرف خواہشات پر مال لگے اس کو اللہ نے منع کر دیا اور مال میں حقوق رکھ دیے حقوق کہ یہ مال یہاں لگانا ہے حقوق کی ادائیگی میں لگانا ہے اور ذات میں حقوق رکھے کہ اس ذات کو کہاں کھپانی اپنی چاہتوں پر اپنی خواہشوں پر اس سے منع کیا کہ جان مال کو خواہشات پر لگانا یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے بے وقوفی ہے جیسے بچہ ابھی اس کے پڑھائی کے دن ہے اس کو اسکول جانا ہے مدرسہ جانا ہے اس کو بنیادی تعلیم حاصل کرنی ہے اور وہ اپنی اس عمر کو کھیل کود میں لگاوے تو یہ بے وقوفی اس کی ہے ان پڑھ باپ بھی کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام مناسب نہیں ہے جو خود پڑھا ہوا نہیں جو بچہ کھیل کود میں لگتا ہے ایسے ایک سمجھدار عاقل بالغ مسلمان کے جان و مال اگر خواہشات پر لگتا ہے تو ایسا ہے جیسے بچے کا بچپنا کھیل کود میں لگ رہا بلکہ اس کے کھیل کود میں لگنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان ایک عاقل بالغ کے اپنے جان و مال کو خواہشات پر لگانے سے ہوگا بہت سارے مسئلے پیدا ہوں گے اس بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں جیسے آج کی دنیا میں لوگوں کے ہزاروں مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جان اور مال دونوں اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی خواہشات پر لگ رہے ہیں رب کی مرضی معلوم نہیں کی جس نے جس کا دیا ہوا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس کی منشا کیا ہے وہ کہاں لگوانا چاہتا ہے جان کو بھی مال کو بھی جذبات کو بھی صلاحیتوں کو بھی اس کی مرضی کیا ہے اس کی مرضی اللہ نے اپنی مرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے حضور کا طریقہ یہ اللہ کی رضا کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ اللہ کی رضا کا سبب ہے حضور کے علاوہ کے جو طریقے ہیں وہ اس کی ناراضگی کا سبب دنیا میں بھی آخرت میں اس لیے اس اللہ پر ایمان لانے کو کہا اس کے احکام کو تسلیم کرنے کو کہا کہ ہم ہر حال میں اس کے بندے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے نوکر آدمی وہ دکان پر کیسے رہتا ہے دکان پر ایک نوکر کیسے رہتا ہے ایسے ہر انسان اللہ کی زمین پر ایسے رہے گا جیسے نوکر دکان پر پابند ہے وہ وقت کا بھی پابند ہے کام کا بھی پابند ہے وقت کی بھی پابندی کرنی ہے کام کی بھی کہ وقت کی پابندی کرے کام کی نہ کرے تب بھی اس کی نوکری برابر نہیں ہے اور دونوں کی پابندی نہیں تو اور زیادہ مجرم ہے اللہ کی زمین پر ہم اللہ کے بندے ہیں نوکر کی تو جان ذات اپنی ہے وہ تو وقت کا پابند ہے اس کا مالک اس کی ذات کا مالک نہیں ہے اس نے آٹھ گھنٹے خریدے ہیں اس سے دس ہزار روپے میں اس کی ذات نے خریدے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ آزاد وہ آٹھ گھنٹے کا پابند ہے کہ آٹھ گھنٹے میں اس کا جو کام ہے وہ کر دینا ہے ہم بندے اللہ کے ہیں تو ہماری تو ذات کا بھی وہ مالک ہے ہمارے اپنے وقت کا نہیں ہماری ذات کا بھی وہ مالک ہے اور ہمارے وقت کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ مالک ہے تو اس ذات کو اور اس مال کو اس وقت کو اس کی مرضی پر لگانا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے اس کو ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ذمے کیا ہے عرف کی اور ماحول کی جو زندگی چل رہی ہے جو دین کے خلاف اللہ کی مرضی کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں ہم اس زندگی کے پابند نہیں ہیں انبیاء علیہ السلاۃ السلام کی دعوت اور ان کی قوموں کے درمیان میں جو معاملہ بگڑا وہ یہ اسی پر بگڑتا تھا کہ لوگ اپنے عرفی زندگی کے پابند رہتے تھے اپنے قوم سماج اور ان کے زمانے کا جو عرف چلتا تھا کہ زندگی گزارنے میں اس کے پابند تھے ان کے جو عقائد تھے ان کے جو اعمال تھے ان کے جو اخلاق تھے ان اعمال و عقائد و اخلاق کی پابندی کے ساتھ قوم زندگی گزارتی تھی ان کے درمیان میں نبی آ کر ان کو ایک زندگی کی دعوت دیتے تھے ایک زندگی کی دعوت دیتے تھے تو وہ زندگی بالکل اس سے جدا ہے جس میں ایک اللہ کی عبادت ہے ایک اللہ کو رب ماننا ہے اسی سے اپنی حاجتیں وابستہ کرنی ہیں اسی کی مان کر اسی کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے تو وہ قوموں کو سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے انبیاء علیہ السلات السلام باوجود یہ کہ قوم کے درمیان میں عزیز ہوتے تھے عزت والے ہوتے تھے لیکن جب وہ دعوت دیتے تھے تو ان کی دعوت کی مخالفت ہوتی تھی لوگ ان کے مخالف ہو جاتے تھے یہ کیسی بات تم کرتے ہو ہم تو تم کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے تم نے کیسی باتیں شروع کر ہم تو تم کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے بھلے آدمی ہو اچھے آدمی ہو اور تم کیسے بات کرتے ہو ایک اللہ کی عبادت کریں حضور علیہ السلام کو بھی یہی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو ہمارے درمیان میں بڑے عزیز ہیں آپ سادی قومین ہیں لیکن آپ کیسے بات کرتے ہو کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کر اچھا علیہ واحدہ انحضاء الشعن عجاب کہ سارے معبودوں کو ایک کر دیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں آپ یہ کیسی بات چالیس سال اعلیٰ کے حضور نے ان کے درمیان میں گزارے تھے چالیس سال لمبی مدت اور چالیس سال میں آپ کے اخلاق آپ کی عادتیں آپ کے ان پر احسان آپ کی خدمت ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں لیکن جب ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دی کہ ایک اللہ کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ تو کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ وہ تو عرب تھے نا عرب سمجھتے تھے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہم تو بار بار پڑھتے ہیں لیکن ابھی تک مطلب کہاں سمجھے ہم تو بار بار پڑھتے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ لیکن مطلب سمجھے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی نماز میں نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی آخرت سے غافل ہے کہ ابھی ہم کلمے کے مطلب کو سمجھے پڑھا تو ہے ہمارا بھی مسئلہ وہ آراب جیسا ہے آمنا کل لم تو مینو بولا کن کولو اسلم دیہاتی لوگ آیا کہ ہم ایمان لے آئے تو حضور سے اللہ نے کہلوا کہ ان کو کہو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو ابھی تو تم تم نے ایمان کا کلمہ پڑھا اسلام میں آئے ہو ایک عملی زندگی ہے ایمانی زندگی تو مکے والوں کے درمیان حضور علیہ السلام نے چالیس سال گزارے تھے اور بچہ بچہ آپ کو جانتا تھا آپ کی صداقت آپ کی امانت آپ کی حیا آپ کی شرافت کے لوگ قائل تھے ایک ایک آدمی آپ سے محبت کرتا تھا آپ کی امان آپ کے پاس وہ لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے کہ امانت دار آدمی باوجود ان تمام چیزوں کے جب حق بات حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی اور ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو سب طرف سے نفرت شروع ہو گئی اور مخالفت شروع ہو گئی کہ ہر آدمی اپنے قوم سماج اور اپنے باپ دادا کے طور طور و طریق پر ایمان لایا ہوا ہوتا ہے ہاں کلمے سے زیادہ وہاں یقین ہوتا ہے وہی سب سے بڑا بھاری جو ہتھوڑا پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری قوم ہماری سماج ہمارے باپ دادا ان کے طریقے ان کے رسم و رواج آج تک جن آج تک ابھی امت اس میں سے نکلی نہیں ہے کلمہ نماز کے بعد بھی ابھی ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن ابھی ہم ابھی ہم باپ دادا کے دین سے آزاد نہیں ہوئے ہیں جو بے دینی ہے جہالت ہے جس کی بنیاد عصبیت پر ہے جس کی بنیاد اوہم پرستی پر ہے جن کی بنیاد غلط عقائد اور رسم و رواج پر ہیں اسی لیے صحابہ جب کہا جاتے ہیں کہتے تھے کہ ہم دنیا کے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں لوگ لوگوں کی غلامی کر رہے ہیں ایک تو جبری غلامی ہوتے ہیں کسی پر کوئی مسلط ہو کر اس سے غلامی کروا اور ایک غلامی عقیدت و محبت میں ہوتی ہے اللہ وہی چاہتا ہے کہ بندے اللہ کی غلامی اللہ سے عقیدت و محبت کے ساتھ کریں ابھی ہماری عقیدت و محبت ساری بندھی ہوئی ہے قوم سماج سے اور باپ دادا کے مذہب سے جس مذہب میں جس مذہب میں عبادت تو ہیں نہ معاملات ہیں نہ معاشرت ہیں نہ اخلاق ہیں نہ عقائد صحیح ہیں کہ ہماری ساری عقیدتیں بندھی ہوئی ہیں دادا سے اور قوم سے کہ ہماری قوم حضور نے اس سے آزاد کیا لوگوں کو صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے اور منزیق دنیا علاسہ آتہ دنیا کے اس طرح کے جتنے رسم و رواج کے بندھن ہیں ان بندھنوں سے آزاد کر کے ہم دنیا کی وسعتوں میں جگہ دینے کے لیے آئے کہ قوم و سماج کے اور لوگوں کے بنائے ہوئے جتنے طریق طور و طریق ہیں وہ بندھن ہیں وہ لوگوں کے گلوں میں توق ہیں ہم لوگوں کو اس سے آزاد کرانے کے لیے آئے الى دنیا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام اور جتنے سارے مذاہب ہیں باطل مذہب اس میں جور و ظلم ہے اسلام ایک عدل و انصاف کا مذہب ہے ہم ایک اسلام کے عدل کے سائے میں سب کو لانا چاہتے ہیں کہ جس میں امیر المومنین کا بیٹا بھی اگر مجرم ہے تو اس کو بھی کوڑے پڑیں گے کو بھی کوڑے پڑے اس کی رعایت نہیں ہوگی اس سے سزا معاف نہیں ہوگی جیسے غریب کا بچہ گناہ کرے گا تو اس پر سزا ہوگی تو مالدار کا بیٹا کرے گا تو اس پر پردہ نہیں پڑے گا اس کے مال کی وجہ سے جیسے عام شہری کا آدمی بیٹا اگر گناہ کرتا ہے تو جیسے وہ قصوروار ہیں ایسے کسی بڑے سے بڑے شخص و فرد کا چاہے اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہو ہے تو عمر نے عمر ابن العاص کو اپنے بیٹے سمیت مصر سے بلوایا مدینہ انہوں نے کام شہری کے بیٹے کو تماچا مارا تھا تو بلایا مامی سر سے مدینہ اور اس بچے کو بھی بلایا جس کو تماچا مارا تھا اور سب کے سامنے اس کو کہا کہ مار اس کو گورنر کے بیٹے کو اس عام شہری کے بیٹے سے مروایا مارو اس کو تم کو جیسے اس نے مارا مارا اس کو اور مارو تو اس بچے نے کہا کہ بس ایک ہی مارا تھا مجھے بولے ٹھیک ہے پھر حضرت عمر نے رات کو بھی تمبی کی کمیٹی میٹھے نہیں امیر المومن کیا مسئلہ ان کا ہے کہا کہ تم نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی تم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی اس کو تربیت کرو اس کو کسی عام آدمی کے بیٹے پر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے حالانکہ وہ گورنر تھے مصر کے یہ عدل ہے ان اسلام کا اور جتنے سارے غلط طور و طریق ہیں جتنے غلط طور و طریق جب کلمہ صحیح زندگیوں میں نہیں آئے گا آدمی بندھنوں سے آزاد نہیں ہو سکے گا پھر کیا حقیقت ہے اس کلمے کی آدمی ابھی معاشرت میں اپنے قوم کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے اپنے سماج کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے اور اس میں قوم و سماج کے بندھنوں کے ساتھ ساتھ نفس کی چاہت بھی وہی ہے کہ نفس بھی وہی چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف ہے وہ رسول کے طریقے کے خلاف لیکن قوم و سماج کے بندھن رسم و رواج ہیں وہ ایک طرف تو قوم و سماج کے رسم و رواج ہیں لیکن دوسری طرف نفس کی مرضی بھی وہی ہے اس لیے آدمی نہیں چھوڑ رہا ورنہ بہت سارے قوم و سماج کے طور و طریق نفس کے جو خلاف ہے اس کو آدمی چھوڑ دیتا ہے جو اپنے نفس کی ضد ہو رہا کہ ابھی نفس حائل ہے کلمہ ابھی اندر گیا نہیں ہے ابھی اندر کلمہ گیا نہیں اللہ کی عقیدت و محبت ابھی غالب نہیں آئی ہے جس دن اللہ کی محبت غالب آ جائے گی نا تو پھر آدمی صرف رسم و رواج کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ بدلنا ہے اس پر ابھی راضی نہیں ہے جس دن اس کو اس طریقے پر عمل کرنے میں سخت سے سخت مصائب کا سامنا کرنا ہوگا تو ساری مشقتیں جھیل لے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑے جیسے صحابہ نے کیا معمولی کام نہیں تھا اس وقت اسلام قبول کرنا کوئی کھیل نہیں تھا کوئی تحفہ نہیں ملتا تھا کہ تم اسلام قبول کرو گے تم کو مکان ملے گا یا تم کو وظیفہ ملے گا ہاں لوہے کے چنے چبانے کے تھے مکے میں اسلام قبول کرنا لیکن انہوں نے جو قبول کیا تھا وہ سمجھ کر قبول کیا کہ ہماری کامیابی اسی کلمے میں اس لیے اپنی ساری چاہتے قربان کر دی انہوں نے رشتے داریاں ٹوٹ گئیں ماں نے نکال دیا بچے کو حضرت سعد کا مشہور قصہ ہے ناراض ہو گئے ان کی ماں یہ کیا کیا تو اختیار کر لیا اور کہنے لگی کہ میں تو جو ہے نا دھوپ میں رہوں گی چھاؤں میں نہیں آؤں اور غسل نہیں کروں گی اور اسی طرح میں رہوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی اور لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے ہے سعد کو بہت سمجھایا پہلے تو انہوں بھائی تو چھوڑ دے بیٹا ایسا مت کر اپنے مذہب پر باپ دادا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے یہ نیا طریقہ تو انہیں اختیار کر لیا انہوں نے سمجھایا وہ نہیں مانی ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے یہ کہا کہ میں تو دھوپ میں رہوں گی چھاؤں میں نہیں آؤں گی کنگی نہیں کروں گی سر میں اور لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے ساتھ نے سن لیا ساری بات اور جب دیکھا کہ میری ماں اپنی بات میں بہت پختہ ہیں بہت مضبوط ہیں تو ان سے کہا کہ امی جان اگر تو ایسا کرے گی میرے دین نہ بدلنے کی وجہ سے تو تیری ایسی ایک نہیں تو تیرے جیسی ستر ماؤں کو میں قربان کر سکتا ہوں کتنی ماؤں کو ستر ماؤں کو لیکن میں نے جو دین اختیار کیا ہے نا وہ دین صحیح ہے حق ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ستر مائیں قربان کر سکتا ہوں دین میں نہیں چھوڑ سکتا ایسے صحابہ کی تاریخ میں کتنے واقعات ہیں آل یاسر نے پوری زندگی مشقتوں میں گزار دی عمار ابن یاسر کا جو پورا خاندان ہے آل یاسر حضور علیہ السلام جب ان کے محلے سے گزرتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر وہ ساری تکلیفیں اسلام کے خاطر تھیں حضور فرماتے تھے سب آل یاسر صبرن یا آل یاسر ان نم الجنہ آل یاسر صبر کر لو ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے مشقتوں سے حضور بہت نرم رقیق القلب تھے آنسو آ جاتے تھے لیکن ان مشقتوں پر ان مشقتوں پر باوجود ہے کہ آپ کی رقت سے قلب اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے لیکن ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ ان مشقتوں کو جھیل لو اللہ کے لیے ہمارا تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت کا ہے ان نمو کو مل جن بلال کے مشہور قصے ہیں گرم ریت پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا اور اوپر چٹان رکھ دیتے ہیں چٹان تاکہ ہل نہ سکے آدمی کو کچھ ہوتا ہے ذرا ہلتا ہے تو تھوڑی تکلیف کم ہوتی ہے آدمی کو کسی جگہ گرم رکھتے ہیں تھوڑا سا ادھر ادھر کرتا ہے تو تھوڑی تکلیف کم ہو جاتی اور مسلسل چپکا رہا تو تکلیف اور زیادہ ہوتی تو ہلنے نہ پائے ہو اور مکے میں جو ہے مکے میں روزانہ موب لنچنگ ہوتا تھا آئے تھے بلال پر مکے والے جمع ہوتے تھے بھیڑ اکٹھی ہو کر ان پر اجتماعی تشدد کرتے تھے کوڑے مارتے تھے ان کو اور ان کو کہتے تھے مذہب چھوڑ دے ہم جو بلوائے وہ بول سو اللہ کے غیر کو بلوانا چاہتے تھے تو کوڑے کھا کھا کر حضرت بلا کہ احد ان احد کہ اللہ تو ایک ہی ہے بعض روایتوں میں ہے کہ مارنے والے تھک جاتے تھے وہ بدل بدل کر آتے تھے ایک مارتا پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا لیکن مار کھانے والا جو تھا نا وہ اللہ کی محبت میں سرشار تھا کہ عہد کہ اللہ تو ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے اللہ کی محبت ایسی دل میں تھی اللہ کو محبت کے ساتھ قبول کیا تھا کہ ہمیں اسی اللہ سے محبت ہے ہم نے اسی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہی ہمارا سب کچھ ہے وہی ہمارا ماوا وہی ہمارا ملجا ہے وہی ہمارا ٹھکانہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے طریقے کی محبت آپ کے دین کی محبت حید خبیب ابن عادی کو لے گئے مکے والے جب بدر میں ان کا بڑا نقصان ہوا مکے والوں کا تو اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا اس میں خبیب ابن عادی بھی تھے اپنے مقتولین کے بدلے میں ان کو انہوں نے پکڑ کر کسی عورت نے اپنے مقتولین کے بدلے میں ان کو خریدا کسی سے اور ان کو مکے کے باہر لے گئے ہجومی تشدد کرنے کے لیے مکے کے باہر لائے اور سولی بنائی ان کے لیے لٹکانے کے لیے راستے میں لے جاتے تھے اسی طرح پیٹتے پیٹتے ان کو وہاں تک لے گئے اور پھر وہاں لے جا کر ان کو کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ ہم تم کو چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ ناؤزب باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر لٹکا دیں حید خوب ابن عادی نے کہا کہ میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میں مجھے تم چھوڑ دو یہاں اور حضور جہاں ہیں وہاں آپ جہاں بھی ہیں وہاں ان کو ایک کانٹا چبھے یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے مجھے اتنا بھی برداشت نہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں حضور کو صرف ایک کانٹا چوبے وہاں یہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا جب انہوں نے دیکھا کہ تو بڑا مضبوط ہے اپنے میں وہ تو طے کر کے لائے تھے مرنا تو تھا ہی لیکن ان کو چیک کر رہے تھے وہ کچے تھوڑے تھے کچے تھوڑے تھے وہ تو بالکل پکے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ کام کرو مجھے ایک تھوڑی سی اجازت دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں حضرت خبیب ابن عادی نے دو رکعت نماز پڑھ لی اور نماز بہت جلدی پوری کر دی اور پھر ان سے کہا دیکھو میرا جی تو بہت چاہتا تھا کہ زندگی کی آخری نماز بہت لمبی پڑھوں لیکن اس لیے جلدی پوری کر دی کہ تم یہ کہو گے کہ موت کے خوف سے لمبی نماز پڑھتا ہے اس لیے میں نے جلدی نماز پوری کر دی اب تم سے جو چاہے کر لو تو انہوں نے لٹکا کیا اپنی پوری جان دے دی اللہ کے نام کہ دی اسی کی ہے کہ پوری جان اس کی ہے کوئی معمولی چیز ہے کہ اللہ کے نام پر جا رہی اللہ کے نام پر جان و مال اللہ کی ہے اور اس کی ایسی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں ہم ہمارا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں قربان کر سکتے اس کے حکم کو قربان نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا تعلق اور آپ کی محبت کو ہم قربان نہیں کر سکتے سب کچھ دے سکتے ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من نبین نبی علیہ السلام کی ذات کا حق ایمان والوں پر اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ ہے جو عمر والا مشہور قصہ ہے جو عمر نے فرمایا رسول اللہ مجھے دنیا میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے سوائے میری ذات حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا جب تک کہ تم کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو عید عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت تو حضور نے فرما الان یا عمر کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا یہ حق ہے ہر ایمان والے پر کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے طریقے کی محبت آپ کے دین کی محبت آپ کی شریعت کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہو کہ آدمی ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو جانے دے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی طریقہ چھوٹ جاوے آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا ذرا سی دیر کے لیے دین سے آگے پیچھے ہونا آدمی پسند نہیں کرے گا عبداللہ ابن حضافہ کا مشہور قصہ ہے کہ کسی علاقے میں تھے اور نصرانی بادشاہ نے ان کو ان کے ساتھیوں کو قید کر لیا جب ان کی پیشی ہوئی بادشاہ کے وہاں تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو کیا نہیں چھوڑ سکتے ہم ہمارا مذہب تو حق ہے ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے نا تو میں تم کو ہی حکومت کا مالک بنا دوں گا میری جو سلطنت ہے نا وہ سلطنت آدھی دے دوں گا اور میری بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا بادشاہ زادی سے شہزادی سے تو عبداللہ ابن اضافہ نے کہا نہیں ہو سکتا تو اپنی پوری حکومت مجھے دے دیں آدھی نہیں پوری حکومت اور اپنی بیٹی سے نکاح کروا کے صرف تو مجھے اس پر آمادہ کریں کہ پل جھپکنے کے برابر میں اسلام چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا آدھی حکومت نہیں اور پوری زندگی کے لیے اسلام نہیں چھوڑنا صرف پل جھپکنے کے کہ ایک مرتبہ تو کہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں پل جھپکنے کے برابر اور اس کے بدلے میں تو اپنی پوری حکومت دے دیں تو یہ میں نہیں کر سکتا میرا دین اس سے کہیں گنا زیادہ قیمتی ہے میرا ایمان بہت بڑی چیز ہے تب اس نے دھمکی کا راستہ شروع کیا یہی باطل کا طریقہ ہمیشہ رہا کہ پہلے لالچ دے کر مال دے کر تمہارے رستے بنا دیں گے سڑکیں بنا دیں گے ہاسپٹل بنا دیں گے اسکول بنا دیں گے ایجوکیشن تم کو دے دیں گے جو پہلے سے چلا رہا ہوں یہ کہ تم کو ہم یہ کر دیں گے ڈیولپ کر دیں گے تمہارے ایریے جی آئی ڈی سی کھول دیں گے یہی یہی طریقہ رہا ہے ہمیشہ باطل کا مذہب سے ہٹانے کا سہولتیں فراہم کریں گے ہم تم کے لیے سہولت تمہارے لیے سہولت اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ دھیرے دھیرے ان کو لگے ان کو تو راستے میں رونے لگے عبداللہ ابن حضاف تو ان کو لگا کہ اب اب یہ نرم پڑ گیا ہے پر آئیے جان جائے گی پوری کہ اب نرم پڑ گیا ہے تو واپس لے کر آئے بادشاہ کے پاس کہ بھائی اب نرم ہو گیا اب مذہب چھوڑ دے گا بادشاہ نے کہا بھائی ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے آپ کو کہ آپ ہماری بات مان لو آدھی حکومت دے دیں گے آپ کو ہماری بیٹی سے تمہارا نکاح کریں گے اب رو رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج میرے پاس صرف ایک جان ہے اور وہ جا رہی ہے کاش کہ میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں باری باری ساری جانیں اللہ کے نام پر پیش کرتا صرف میرے پاس ہے کہ اس کا رونا رو رہا بہت متاثر ہوا بادشاہ کتنا مضبوط ہے اپنے دین میں کتنا مضبوط ہے کہ جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی تو میں اللہ کے لیے دیتا لیکن میرے پاس ایک ہی جان ہے تو اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو میری پیشانی پر بوسا دے دو میں تم کو چھوڑ دوں گا پیشانی پر بوسا دینا عزت کی چیز ہے کسی کی پیشانی چومنا ارے کی نہیں چومی جاتی کوئی وہ عزت والا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی پیشانی چومی جاتی تو ان کو کہاں بادشاہ نے تم میری پیشانی پر بوسا دے تو میں تم کو چھوڑ دوں بولے نہیں تمہاری پیشانی پر میں بوسا نہیں دوں گا ہاں اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دو مجھے اکیلے کو نہیں میرے ساتھ جتنے لوگ ہمارے قید ہوئے ہیں سب کو چھوڑو تو ایک بوسا دے دو اچھا، ٹھیک ہے سب کو چھوڑ دیں گے تو اس کی پیشانی پر بوسا دے دیا اور سب کو لے کر گئے مدینہ ہے تو عمر کا زمانہ تھا یہ جب مدینہ پہنچا ہے تو عمر کو کارگزاری پتہ چلی کہ ایسا ایسا ہوا ایسا ہوا ہے ہے جو عمر رضی اللہ نے کہا کہ حق علی کل مسلم علی رأس عبداللہ ابن حضافہ وانا اب به بھی کہ سارے مسلمانوں کے ذمہ حق ہیں کہ عبداللہ ابن حضافہ کی پیشانی پر بوسہ دے اور میں اس کی شروعات کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر بوسا دیا ان کی پیشانی یہ ایمانی طاقت ہے جو ساری طاقتوں سے مستغنی کر دیتی جو اندر کا پاور ہے اندر کا پاور یہ ہر ایمان والے کے پاس لیکن فیل پڑا ہوا ہے پاور فیل پڑا ہوا ہے پچاس ہزار کا موبائل آدمی کا لیکن چارجنگ نہیں ہو اس میں تو وہ اور ایک سادہ پلاسٹک کا ڈبہ دونوں میں کیا فرق کہ خالی پڑا ہوا ہے وہ کہ نہ اس سے بات ہو سکتی ہے نہ اس کا کیلکولیٹر استعمال ہو سکتا ہے نہ اس کی ٹارچ استعمال ہو سکتی ہے تو ایک بوجھ ہے ایک بوجھ ہے وہ تو اور کچھ نہیں جیب میں تو اسے کچھ کام نہیں ہوگا ارے ہوگا بھائی کوئی کام اس کچھ بھی نہیں اس ایسے ہمارا کلمہ ابھی ہے کلمہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کلمہ ہے لیکن وہ چارج بالکل چارج پورا ہو چکا ہے اس میں پاور بنانے یہ اتنا پاورفل ہے اس میں ایسی زبردست طاقت ہے کہ زمانے کی کوئی طاقت کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضور کے زمانے میں سارا باطل حضور کے خلاف تھا سارا باطل اور آپ مکے میں تنہا اکیلے ہیں آپ کے ساتھ چند نہتے لوگ ہیں اور سارا باطل آپ کے خلاف ہیں پورا مکہ اور آپ کو کتنا تنگ کیا گیا کتنا تنگ کیا گیا تیرہ سال مسلسل اور پھر آپ کو اللہ کے حکم سے ہجرت کرنا پڑی تو آپ ہجرت کر کے کس حال میں مکے سے جا رہے ہیں کس حال میں جا رہے لیکن اللہ کی طاقت کے ساتھ تھے اللہ پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ مکے والوں نے بنایا تھا اسی رات اور ان کے گھر آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا کہ صبح جب نکلیں گے تو ان کو ختم کر دیں اور سب نے مل جل کر کیا تھا وہ بھی ہجومی تشدد کی شکل تھی سارے خاندان والے جمع ہوئے تھے ایک ایک ایک آدمی سب جگہ سے لیا اور اسی لیے لیا تھا کہ بھئی دیکھو بنو ہاشم سے نمٹنا آسان کام نہیں ہے ان کے آدمی کو اگر ہم نے مارا ہے تو کسی ایک خاندان کے بس کی بات نہیں ہے سب خاندان جمع ہو ہیں کچھ آدمی سب خاندانوں سے آ جاوے تاکہ یہ کیس بکھیڑے میں چلا جاوے اور کسی ایک پر نہ آوے اور بنو ہاشم ہاشم سے نمٹنا آسان ہو جائے اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا حکم ہوا تو نکلے تو سب باہر کھڑے تھے لائن میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ان کی پیشانیوں ان کے سروں پر مٹی رکھتے ہوئے نکلے ہیں جو کھڑے تھے ان کے سروں پر مٹی رکھتے ہوئے نکلے وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق پھر غارے سور میں چلے ایز و بکر عامر ابن فہرہ اور جو لوگ تھے ساتھ میں پورے یقین کے ساتھ ہیں کہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ چاہے مکہ پورا مخالف ہجرت کا حکم ہوا تو مکہ چھوڑا ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ حکم کے پابند کس کے پابند ہیں حکم کے پابند جب تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں چھوڑا مصقتیں تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرتے رہیں حید و بکر سے کیا رکھا تھا کہ اب حکم ہونے والا ہے ہم کو جانا پڑے گا حید و بکر نے دو اونٹیاں خرید کے رکھی تھی ایک اپنے لیے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جب حکم آیا تو اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑا کہ حکم آئے گا تو چلیں گے اور جب گئے تو اس حال میں نکلے ہیں اور پھر غار سور میں وہاں اندر قیام کیا تو مکے والے تلاش کرتے کرتے کرتے اس غار کے دروازے تک پہنچ گئے لیکن اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب بہت بڑا باطل ہوتا ہے بہت بڑا باطل تو بہت بڑے باطل کو ختم کرنے کے لیے بہت معمولی مخلوق کو استعمال کرتا ہے یہ اللہ کی سنت اس کا غرور سارا ناک میں ملا دیتا ہے ابو جہل بہت بڑا باطل تھا تو اس کو دو چھوٹے بچوں کو استعمال کیا دو چھوٹے بچوں کو بہت بڑا آدمی تھا نا تو اس کے مقابلے میں کوئی پہلوان کو نہیں لائے کہ کوئی بہت بڑا پہلوان لائے ان کے مقابلے میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں میں جا جا کے کام اس کا پورا کر دیا یہ بہت بڑا باطل تھا اس وقت مکے والے حضور کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں مکڑی کا جالا کروا دیا غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا کبوتری نے انڈا رکھ دیا وہ لوگ پہنچے انہوں نے کہا بھی کہ بھائی آئے یہاں تک تو قدم ملتے ہیں باقی کوئی جگہ نہیں یہیں گئے ہوں گے تو ایک آدمی نے کہا بھائی اندر کیسے جائیں گے یہاں تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے تو مکڑی کو استعمال کر لیا حفاظت کے لیے ہم بہت ادھر ادھر دیکھتے ہیں سبجیکٹ کون ہمارا ہے ابھی ذرا سے حالات آتے ہیں تو سب لوگ اچھے اچھے لوگ شروع ہو جاتے ہیں اخبار پڑھ پڑھ کے میڈیا کی خبریں سن سن کے کہ بھائی سب کچھ ان کا ہے سب کچھ ان کے پاس ہے وزیر اعظم بھی ان کا ہے نہ سی ایم بھی ان کا ہے نہ پی ایم بھی ان کا ہے اور سارے محکمے ان کے ہیں ہر جگہ ان کے آدمی ہیں ہر جگہ ان کے آدمی ہیں ہمارا کون ہے بس ہمارا تو اللہ ہے جیسے گویا کہ اللہ نعوذ باللہ فریکچر ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا کسی میدان میں پڑا ہے جو خود محتاج ہو گیا ہے اللہ کی طاقت کو ابھی ہم نے سمجھانی سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے سب کی بڑی طاقت سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت اس کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا مکے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے نجات حضور علیہ السلام نے وہی کہا جو نبیوں کا بول ہے کہ اتنا سنگین حال ہے اتنا سنگین حال ہے اس سنگین حال میں جب ابو حضرت بکر کی گبراہٹ دیکھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ کہ اللہ ہمارے ساتھ حال اتنا خطرناک وہاں پلاننگ پورا ہے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے نہتے ہیں اور اندر پورا یقین ہے کہ ذرا فکر کی ضرورت نہیں اللہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے موسا علیہ السلام کو جب وہاں سے بھاگنے کا موقع ملا جا رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کر تو سامنے سمندر پیچھے فرعون ہے اور قوم کہنے لگی ان نا رکون کے موزہ پکڑے گئے اب کیا کریں گے اب کہاں جائیں گے کیا آگے تو دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے بڑا جابر اور ظالم ہے وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے ان نا رکون ان نا رکون تو موسا علیہ السلام کا کل ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے ان نمای ربی سیاح دین کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا اللہ راستہ نکالے گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے سامنے سمندر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام چلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سمندر پر مارو لاٹھی حالانکہ ظاہر کے خلاف چیز ظاہر کے خلاف ہے سمندر پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوتا سمندر اتنی بڑی طاقت ہے اور اس پر ایک لاٹھی مارنے سے کیا ہو لیکن وہ سمندر اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کی قدرت اس سمندر سے بہت بڑی ہے اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا اور فرعون کی ہلاکت کا ایک ساتھ سامان کیا اسی سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے ساتھ نجات دے دی اور اسی سمندر میں فرعون کو اس کے قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے یہ حضور علیہ السلام کی پہلی تعلیم ہے اپنی امت کو جو بنیادی تعلیم ہے کہ ہر آدمی اپنے اللہ سے جڑے اور اللہ کو عقیدت و محبت کے ساتھ تسلیم کرے اس کی طاقت مجبوری میں نہیں مجبوری میں نہیں اللہ کو بڑا سمجھ کر اس کو طاقتور سمجھ کر اس کو قدرت والا سمجھ کر اس کی طاقت کو قبول کریں جو بہت بڑا ہے بڑی قدرت والا ہے بڑی شان والا ہے بڑے غلبے والا ہے اس کے سامنے ساری دنیا کے سارے انسان و جنات کچھ نہیں ہے سب اس کی مخلوق اور وہ ان طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بڑی طاقت کا محتاج نہیں ہے کہ دنیا کے ملک ہماری تائید کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا اور ان کی تائید اگر ہم سے ہٹ گئے تو ہمارا کون پرسان حال ہے یہ بات نہیں ہے اللہ کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہے اللہ کسی طاقت کا محتاج نہیں اللہ کسی کا اللہ اس اللہ نے بندوں کو جس بات کا پابند کیا ہے بندے اس کے مکلف ہیں کہ ہر حال میں اپنے اللہ کا حکم دیکھ کر اس اللہ کو راضی کریں اس کو خوش کریں کہ اس کی نافرمانی کسی جگہ نہ ہو کہ اس کے رابطے میں کمی نہ آئے یہ تو سارے بٹن ہیں ایک تو بٹن ہوتا ہے نا اے سی کے ساتھ لگاتے بٹن سوئچ ہوتی اور ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے ایک آدمی وہاں سے اے سی کی سوئچ آن کرتا ہے دور سے ایک آدمی بٹھا کے آف کر دیتا ہے پھر وہ آن کرتا ہے پھر یہ آف کر دیتا ہے پھر وہ آن کر پھر وہ آف کر دیتا اس کی اے سی چلے گی کبھی ارے بولو نا کب تک نہیں چلے گی جب تک کہ ریموٹ والے کے ساتھ سولہ نہیں کرے گا ایسے سارے بٹن ہیں اور ریموٹ کہاں ہیں اللہ کے ہاتھ میں جب تک اوپر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا من اسلح بین ہو بین اللہ اسلح اللہ ما بین ہو بین خلق کہ جب بندہ اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دے گا صحابہ تھوڑے تھے لیکن انہوں نے اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کیا اپنے رسول سے معاملہ ٹھیک کیا اللہ کی اطاعت کی اپنے رسول کی تابے داری کی ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہوئے جو کہاں اس کے لیے جو قربانی دینی پڑی وہ قربانی انہوں نے دے دی اپنے اختیار سے دے دی تو اللہ نے ان کو اضطراری قربانیوں سے بچا لیا اختیار سے قربانی مکے میں حالات جھیلے انہوں نے اپنے اختیار سے جھیلے ماں باپ دشمن بن گئے ان کے دوست دشمن بن گئے ان کی قوم مخالف ہو گئی اور مخالفت میں ان کو ایزائیں دینے لگے ان کو تانے دیے ایزائیں پہنچائی ان کا راستہ تنگ کر دیا انہوں نے اور جہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ماننے والے اور بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا اور دو پہاڑوں کے بیچ میں شہب ابی طالب میں ان سب کو قید کر دیا سارے تعلقات ختم سوشل بائیکاٹ یہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے ہاں، یہ بھی مرحلہ آتا ہے باطل کی طرف ان کا ان کا گہرا تنگ کرو ان کو مجبور کرو ان کو دباؤ برابر تاکہ اپنا بول بدل دیں حضور علیہ السلام اور بنو ہاشم اور آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے وہاں تین سال تک قید رہے تین سال تک اور وہاں بھی اللہ نے کوئی بڑی مخلوق کوئی بڑی طاقت نہیں لائی دیمک کے ذریعے سے وہ جو ان کا قرار نامہ تھا نا قرار داد اس کو دیمک کے نظر کر دیا دیمک نے چاٹ لیا اس کو ختم ہو گیا وہاں سے اللہ نے دیمک کو استعمال کہیں تو دیمک کئی مکڑی کئی مچھر قارون کو ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دی جو بہت تن تھا قارون ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی آگ جس نے جلائی تھی تو اس کے مقابلے میں کوئی بڑی طاقت نہیں لائے ایک مچھر سے اس کو ہلاک کیا تو اللہ کسی طاقت کے مقابلے میں طاقت کا محتاج نہیں طاقت کے مقابلے میں طاقت کا محتاج نہیں وہ بڑی قدرت والا ہے وہ دن چڑھانا بھی جانتا ہے دن اتارنا بھی جانتا ہے وہ سورج کو طلوع بھی کرتا ہے اور غروب بھی کرتا ہے اس لیے اس اللہ سے رابطہ بنانے کی ضرورت ہے اور ایسا رابطہ جیسا رابطے کا حق ہے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عظمت کے ساتھ اس کے ذات و صفات کے دھیان کے ساتھ جو بہت بڑا ہے یہ پہلی تعلیم دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے میں یہی تعلیم تھی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ابھی روزے نہیں آئے اسی کی تعلیم دی اور صحابہ کے دلوں میں اللہ کو بھر دیا اللہ کو اندر بھر دیا اور اپنی اطاعت پر ان کو آمادہ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور آخری رسول ہوں میری اتباع کرو میں جو کہوں اس کو سنو اور مانو پہلے مدینہ کہتے کہ حضور نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہم سے بحث کی کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے ہم کو اچھی لگی تب بھی مانیں گے اور اچھی نہ لگی تب بھی مانیں گے بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع الوسٰ فی اليسر والعسر فی المنشط والمکرہ کہ ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے ہم کو اچھی لگی تب بھی مانیں گے اچھی نہ لگی تب بھی مانیں گے اور حالات سازگار ہوں گے تب بھی مانیں گے اور حالات ناسازگار ہوں گے تب بھی آپ کی بات کو مانیں گے یہ تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک آنے والی امت کے ذمے ہیں کہ ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں کیا جائے سارے شعبوں میں خالی نماز میں سنت نہیں نماز تو ہے ہی سنت کے مطابق پڑھنی روزہ بھی سنت کے مطابق زکوٰۃ بھی سنت کے مطابق گھر کی معاشرت بھی سنت کے مطابق اور دکان بھی دکان باپ دادا کے طریقے کے مطابق کہ نہیں ہم بیفاری بعد میں ہیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تاجر بعد میں ملازم بعد میں پہلے حضور کے امتی ہیں ہماری تجارت باپ دادا کی نسبت تو ہمارے ساتھ لگی وہ اپنی جگہ ہے وہ ایک جسمانی اور جسدی نسبت ہیں پیدائش لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ ہے اور اتباع باپ دادا کی نہیں ہے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو چاہے باپ دادا کا بنایا ہوا کوئی کتنے طریقے ہو دکان میں لیکن ہماری دکان چلے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو اس میں سچائی ہوگی اور امانت داری ہوگی سچائی اور امانت داری کے ساتھ ہوگی چاہے نفع کم ہوگا کثرت نفع کے ہم ہم کو اللہ نے کثرت نفع کی طرف نے بلایا ہے کہ زیادہ نفع ہو ایسا کام کرو اللہ نے تو حکم پورا کرنے کو کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو چاہے نفع کم ہو جاؤ سچ بولیں دھوکہ نہ دیں غبن نہ کریں دھوکہ نہ دے کسی کو منع کیا ایک مرتبہ حضور بازار میں تھے ایک اناج کا ڈھیر پڑا تھا حضور نے اس میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے اناج باہر نکالا اندر گیلے اوپر خشک اندر کچھ باہر کچھ تھا کہ آدمی اوپر سے دیکھے گا تو بہت اچھا مال لیکن اندر تو حضور نے فرمایا من وش فلی سمنا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہاں، اس لیے تاجر کے ذمے تو کہ اپنی چیز کا ایپ بتا دیں اپنی چیز کا کیا بتا دیں اپنی چیز کا کہ یعنی صاحب دیکھو دکھنے میں تو یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ جو ہے نا کمپنی اچھی نہیں ہے کمپنی اچھی یہ ہے خوبصورت نہیں دکھتا ہے لیکن یہ کمپنی اچھی ہے اور اچھی کمپنی میں نفع کم ہے ہوتا ہے نا گھٹیا کمپنی کا مال ہوتا ہے پچاس کا سو میں جاتا ہے اور اچھی کمپنی کا نبے کا سو میں بیچنا پڑتا ہے بات وہی رکھتا ہے پیش کا جی چمکتا دکھتا ہے تو لے جائے گا وہ تاجر کو کہا کیا بتائے وہ اپنی خوبی تو خود ہی دیکھ لے گا وہ وہ تو دکھتی دکھتی ہے لیکن ایپ کا جلدی پتہ چلتا خریدنے والے کو ایپ جلدی دکھتا نہیں ہے اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے ایپ دکھتا نہیں اور یہ اوپر سے پھر اور زیادہ خوبیاں بتا رہا اپنے نفے کے خاطر تو لے کے چلا جاتا ہے بچانا اس لیے خیار عیب ہیں اس لیے خیار عیب ہیں تاجر کے ذمے ہے کہ وہ تو اپنی چیز کا نقص بتا گئے کہ یہ اس میں کمی ہے یہ مال ایسا ہے دکھتا تو بہت اچھا لیکن اس کے مقابلے میں یہ اچھا ہے یہ قیمت میں کچھ زیادہ ہے لیکن اچھا یہ ہے یہ کم قیمت کا ہے لیکن یہ آپ کے مناسب نہیں ہے آپ یہ لے لو خیرخواہی کے ساتھ تاجر اپنے اپنے گراہک کا خیرخواہ ہوگا نفع تو ہے ہی اس سچ بول کے کماؤ سو روپے کماؤ سو روپے کی چیز دو سو میں بیچے لیکن سچ بول کے بیچے سچ بول کے کماوے آپ کہ نفے میں گنجائش ہو لیکن جھوٹ بول کر نفع کرے اس کی گنجائش نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا کہ جھوٹ بول کر آدمی نفع کرے دھوکہ دے کے نفع کرے بتاوے کچھ دے کچھ یا جو اس میں ہے چیز نہیں ہے وہ بتاوے کہ کوالٹی اچھی نہیں ہے لیکن بیچنے کے اس پہ بہت اچھی کوالٹی لے جاؤ آپ یہ دھوکہ دے رہا ہے وہ خود جانتا ہے کوالٹی اچھی نہیں اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے سارے شعبوں میں نماز بھی آپ کے طریقے پر تجارت بھی آپ کے طریقے پر اور شادی بیاہ بھی آپ کے طریقے پر رسم و رواج پر نہیں رسم و رواج آپ کا طریقہ ہے ہر چیز میں نکاح کا طریقہ ہے اور معاملات میں ملنے جلنے میں معاشرت میں آپ کا طریقہ ہے کہ بھائی نہیں ہمارے خاندان میں تو یہ چلتا ہے تبھی مسلمان پکے نہیں بنے ہیں اگر خاندان بیچ میں آتا ہے تو ابھی پکے مسلمان نہیں بنا ابھی کمی ہے اور اللہ کہہ رہا ادو لو پس علم کا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ صحابہ نے جب اسلام قبول کیا تو سب کچھ چھوڑ دیا اپنا خاندان ہماری قوم ہماری برادری ہمارا وطن کہ جو چیزیں اللہ رسول کے راستے میں مانے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑی جائیں گی اور جب تک یہ نہیں ہوگا وہاں تک دین آدمی کا کامل نہیں ہوگا کہ ہر وقت اللہ کیا کہہ رہا ہے رسول کا کیا حکم ہے اور وہ علماء سے معلوم کریں گے اپنی مرضی سے طے نہیں کریں گے علماء سے معلوم کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے یہ معاشرت میں ہم کو یہ کام کرنا ہی اس کو ہم کیسے کریں شادی کرنی ہے بچی کی شادی ہے بچی کی شادی ہے رشتہ ہے منگنی ہے کیا کریں گے اس کے سارا طریقہ ہے اگر اس طریقے پر ہیں تو ہماری زندگی کامیابی کی طرف جائے گی معاشرت ہماری جو ہے پروان چڑھے گی معاشرت پروان چڑھے گی زندگیوں کا بننا گھروں کے بننے سے نہیں ہے لوگ بلڈنگ بنانے کو سمجھتے کہ ہمارا گھر بن گیا کہ بلڈنگ بنانے سے گھر نہیں بن ہاں زندگیوں کے بننے سے گھر بنتے ہیں کہ جب معاشرت میں دین آتا ہے تو جھونپڑے میں جو مزہ ہے وہ بنگلے میں نہیں ہے جب معاشرت میں دین ہوگا تو جو مزہ فقر میں ہے وہ مالداری میں نہیں ہے اگر معاشرت میں دین ہے تو جو مزہ چٹنی روٹی میں ہے وہ چار پانچ سالن والے دسترخوان پر نہیں ہے چٹنی روٹی میں مزہ ہے اگر معاشرت میں دین ہے اور اگر معاشرت میں دین نہیں ہے تو پھر آدمی کتنے جتن کر لے وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے لوگوں کو دکھانے کے واسطے روزانہ سفید کپڑے تو آدمی پہن کر نکل سکتا ہے اور ہر دو مہینے میں سواری بدل سکتا ہے ہر تین مہینے میں موبائل بدل سکتا ہے لیکن اس کے دل کی کیفیت نہیں بدل سکتا وہ نہیں بدل سکتا اندر کی کیفیت جو ہے وہ تو حضور والی معاشرت کے ساتھ جب معاشرے میں دین ہوگا بیوی میں بچوں میں تو حقیقی محبت ہوگی حقیقی غرض بغیر کی محبت ہوگی جس محبت میں غرض نہیں ہوگی اصلی محبت ہمدردی خیر خواہی بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہوگی لیکن ہم نے اس کو اصلی خواہی کا راستہ ہی نہیں بتایا ہے اس کو تو نوٹیں بتائی پانچ سو کی ہزار کی دو ہزار کی وہ تو اسی کو جانتی اسی کو پہچان شوہر کو نہیں پہچانتی ہو وہ تو دو ہزار کی نوٹ پہچانتی ہم نے اس کو وہ سمجھائی ہے شوہر کیا ہے ہم نے کہاں سمجھایا بیوی اور باپ کیا ہے ہم نے اولاد کو کہاں سمجھایا اس لیے بزرگوں پہ گھر میں فضائل کی تعلیم کریں تو صحابہ کی معاشرت کا عکس اس گھر پر پڑے گا جس گھر میں تعلیم ہوگی حکایت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صحابیات کی ازواج متحرات کی بنات طیبات کی ان کی قربانیاں ان کا ایمان ان کا تقوی ان کا صبر ان کا شکر ان کا ایثار ان کی ہمدردی ان کا زہد ان کا جوہد مختلف واقعات ہیں ان کے بچے ان کی بچیاں ان کے اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کی ترتیبیں وہ ساری چیزیں صحابہ کی حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے جمع کی کہ وہ گھر میں پڑھ کر گھر والوں کو سنا کر جو اونچا معیار ہے اس کو نیچے لانا ہے معیار اونچا ہو گیا ہے جینے کا جو دین پر عمل کرنے میں مانے تو جب تک وہ معیار نیچے نہیں آئے گا ہم عمل نہیں کر سکتے جگہ پر جانا پڑتا ہے آدمی کو کسی جگہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے جگہ ہے راستہ ہوتا ہے آدمی اس راستے پر نہیں پڑا تو وہاں تک وہ چاہے باتیں کرتا رہے وہ جب تک اپنی جگہ نہیں کسی آدمی کو ٹرین میں سفر کرنا ہے تو اس کی ٹرین پلیٹ فارم نمبر ایک پر آ رہی اور وہ پلیٹ فارم نمبر تین پر کھڑا ہے وہ ٹرین میں بیٹھ سکے گا ارے بیٹھ سکے اس کو پہلے تو اپنے پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا تب جا کے وہ چڑھ سکے گا اپنی گاڑی میں ایسے ہم ایک زندگی اگر اچھی سکون والی جینا چاہتے ہیں تو ہم اس سکون والی زندگی کے پلیٹ فارم سے بہت دور ہیں وہ نمبر ایک پر ہے ہماری زندگی اور ہم نمبر دس پر ہیں تو نمبر دس سے نمبر ایک پر پہلے آنا ہوگا معیار زندگی کو جو غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر آگے نکل چکا ہے اس کو نیچے لانا ہوگا ایک نمبر کے فلور پر اترنا اور لفٹ دسویں منزل پر ہے تو کیسے کیسے اترے گا ایک نمبر پر کہ وہ لفٹ کو پہلے کہاں لائے گا نیچے نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ صحیح جگہ پہنچے گا ایسے معیار زندگی بہت اونچا چلا گیا ہے کھانا پینا خواہشات کپڑے جوتے سواریاں اور گھر کی اور ضروری جو چیزیں ہیں استعمال کی اس میں ہمارا لیول اتنا اونچا چلا گیا ہے کہ اسی میں سے پار نہیں آ رہا تو جب تک زندگی کا معیار نیچے نہیں آئے گا وہاں تک آدمی اس زندگی پر چاہے بات کرے گا بات سنے گا حضور کی معاشرت حضور والے معاملات اور حضور والی مبارک زندگی اور اسلام اور اسلامیات پر گھنٹے پر تقریر کر لے گا لیکن یا دو گھنٹے تقریر سن لے گا لیکن وہ چونکہ وہ دسویں منزل پر ہیں اس کو اترنا ہے پہلی منزل پر تو جب تک وہ نیچے نہیں آئے گا وہاں سے وہاں تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکے اس لیے معیار زندگی جب تک حضور والے معیار پر ہم لانے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کی معاشرت میں حیا ہے حیا ہے جب تک گھر میں حیا نہیں آ رہی ہے ہم آپ کے طریقے کی باتیں کریں گے باقی آپ کا طریقہ گھر میں نہیں آ سکتا بے حیائی کے ساتھ اسلام جمع نہیں ہو سکتا حضور کی معاشرت کے معیار میں سادگی ہے اور اسراف اور فیشن پرستی کے ساتھ آدمی کبھی اسلام پر عمل نہیں کر سکتا حضور کی معاشرت میں سادگی ہے اور اشراف کی زندگی آدمی اور فیشن پرستی ہے زندگی میں تو اشراف اور اشراف اور فیشن پرستی کے ذریعے سے حضور والی معاشرت پر آدمی کبھی عمل نہیں کر سکتا وہ اس کی باتیں کر سکتا ہے وہ لیول لوول نیچے آنا ہے یہ جو نقل و حرکت ہے دعوت کی تبلیغ کا جو کام ہے اس میں ان ساری چیزوں کی عملی مشق ہے عملی مشق کہ عملی مشق کر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر جو آدمی گھر میں پچاس جوڑی کپڑے الماری میں رکھتا ہے وہ اس میں سے پانچ جوڑی نکالے گا کتنے لے جائے گا جماعت بولو نا بھائی پانچ جوڑی اور جس نے بستر جو ہے نا چھ بائی چھ کا بنا رکھا ہے اور اتنا موٹا گدا بنا ہے وہ جماعت میں کیسا لے کر جاتا ہے بولو نا بھائی دو چادریں لے کے چلا جاتا ہے میں تھوڑا نیچے بچھانا ہے نا چلے گا چلے گا اور معمولی سا تکیا لے لے گا چھوٹا سا سب سے چھوٹا ہوگا وہ لے گا بڑا رکھیں گے کہاں یہ بالکل معمولی سامان ایک بیگ بنائے گا ایک بیگ اور اتنا بڑا مکان جس نے بنا رکھا ہے اور پتہ نہیں کتنی الماریاں اور کتنا ساز و سامان اندر گھر میں ہے تو وہ ایک بیگ بنا کر نکلتا ہے اور پورے بارہ آدمیوں کے درمیان میں برتن کتنے ہیں بارہ کی جماعت ہوتی ہے پندرہ کی جماعت برتن کتنے ہیں ایک تھیلا ہے دو پتیلے ہیں اس میں دس بارہ پیالے ہیں دو چار گلاس ہیں دو پانچ چمچے ہیں اور ایک بیگ بنا لیتے ہیں پورا اور گھر میں کچن کتنا ہے دو آدمیوں کی فیملی میاں نہ بھی اور کچن میں پوری دنیا بھری ہوئی ہے اور یہاں بارہ آدمیوں کی جمع چار مہینے گزاریں گے کتنے مہینے چار گزر جاتے نہیں گزر جاتے بس وہی ہے وہاں سے یہاں آنا ہے وہاں سے یہاں آنا یہ ہمارے گھر کی ضرورت ہے اگر اس ضرورت پر ہم راضی ہو گئے جو جماعت پہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر کمانا بہت آسان ہے اتنا کمانے میں زیادہ مشقت ہے بولو نا بھائی کتنا وقت چاہیے اس کے لیے کہ تو بھائی پانچ دن میں ہو جائے گا اتنا تو مہینے کی تیس دن پھر کمانے کی ضرورت نہیں پڑی جب تک ہم اپنا معیار زندگی نیچے نہیں لائیں گے وہاں تک ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے خواہشات کے ساتھ کیسے اسلام جمع ہو سکتا ہے اور بے حیائی کے ساتھ اسلام کہاں جمع ہو سکتا ہے ان دونوں کا جوڑ ہی نہیں ہے ضد ہے دونوں یہ آگ اور ہوا ہے کہ ہوا تیز ہے تو آنکھ بجھ جائے گی اور آگ تیز ہے تو معمولی ہوا کے جھونکوں سے بجھے گی نہیں وہ اس کے لیے تیز ہوا چاہیے دونوں میں سے کوئی ایک چیز غالب رہے گی ایسے جب تک معیار زندگی نیچے نہیں آتا ہے وہاں تک ہم اسلامیات کی باتیں تو کریں گے اس لیے جو میٹھی میٹھی باتیں ہوگی وہی کریں گے پھر اسلام میں بھی جو ہے میٹھی میٹھی جو ہم کو لگتی ہوگی اتنی بات کریں گے اور ذرا ذرا مشکل بات ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب آتے ہم تو کمزور لوگ ہیں آدمی بہانہ کر لیتا ہے کسی طرح کہ ہم تو کمزور ہیں وہ کمزوری کا عذر اللہ کے وہاں نہیں چلے گا اور آدمی کی دماغی ٹیکنیک جو ہے نا وہ وہاں چلے گی نہیں بہت ٹیکنیک کرتا ہے نا دماغ یہاں دین پر نہ چلنے کے لیے بہت ہیلے بہانے کرتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں کسی کا چاہ تو سب صاف ستھرا سامنے آ جائے گا کھلی کتاب سامنے ہوگی سب کی منہ پر محل لگ جائے گی زبان بند سب کی سب کی بولتی بند ہوگی بڑے بڑے بولنے والے جو ہے نا وہاں خاموش ہو جائیں گے اور آزا بولیں گے آزا وہاں سب کی بولتی بند ہو جائے گی اس لیے یہاں دین پر چلنے کے لیے معیار زندگی کو نیچے ہے معیار نیچے آئے ہاں زندگی میں حیا گھر کی معاشرت میں جب تک عورتوں کی اس لائن کی تربیت نہیں ہوئی کہ حیا کے ساتھ رہنا ہے اور سادگی کے ساتھ رہنا ہے سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ میلے رہنے کا لوگ سادگی کا مطلب یہ سمجھ کہ میلے رہنے کا سر میں تیل نہیں ڈالنے کا گھر گندا رکھنے کا محلہ گندا رکھنے کا تو یہ سادگی تھوڑی یہ سادگی نہیں ہے سادگی بقدر کفاف پر آدمی راضی رہیں کھانا دو وقت کا مل رہا ہے لباس اپنی ضرورت کا مل رہا ہے رہنے کا اپنا گھر ہے اس گھر میں زائد ضروریات سے زائد سامان جمع نہیں کیا اسراف کے راستے پر نہیں ہے اور خواہشات کے راستے پر نہیں ہے جو ہلاکت کا راستہ ہے ضرورتیں پوری کر رہا ہے آدمی اپنی اپنے بیوی بچوں کی وہ سب کے ساتھ کریں بھائی دو روٹی میں پیٹ بھرتے ہیں تین روٹی دسترخوان پر رکھیں اس میں حرج نہیں ہے کہ دو روٹی ہیں تین رکھ لی کیا حرج لیکن آدمی خواہشات کے راستے پر جاویں اور گھر چھوڑ کر ہوٹل میں کھانے جا رہا ہے وہ کوئی ضرورت ہے انسانوں پاگل پناہ ایک تو گھر کا صاف ستھرا کھانا پہلی چیز دوسرا گھر کا سستا چھوڑ کر مہنگا کھانے جا رہا ہے یہاں سے دس گنا زیادہ قیمت چکا رہا اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہو ابھی تک تو لوگ یہ دیکھ دکان پر جاتے تھے وہ بھائی کتنے کے کہ دس روپے کے پہ آٹھ روپے میں دے دو نا چلو نو روپے چلو ٹھیک ہے روپے کا فائدہ ہوا ایسا دیکھتا تھا اور یہاں جو سالن گھر میں سو روپے میں بنتا ہے پانچ سو روپے میں وہاں جا کے کھاتا ہے تو اس سے بڑا پاگل کون ہوگا کہ یہاں تو دس روپے کی چیز میں آدمی دو روپے کم کرواتا ہے بیس فیصد ہوئے دو روپے بیس فیصد ہوئے اور ایک روپیہ کم ہو گیا تو خوش ہوتا ہے کہ بھائی چلو نو میں مل گئی دس ٹکا وہ کم مل نہیں ملی اور وہاں چار سو ٹکا زیادہ دے رہا ہے چار سو ٹکا زیادہ دے رہا ہے اور پھر فخر سے کہتا ہے کہ آپڑے تو اٹھوڑے میں بے دیوس ہوٹل میں کھائیے تھے کوئی عقل مندی ہے ہمقت کی انتہا ہے کہ پہلے تو چھوٹا بچہ پانچ دس روپے زیادہ استعمال کرتا تھا تو گھر میں اس کو کہتے کہ بیٹا تو نے کیا کر دیا پانچ روپے زیادہ خرچ کر یہ تو طرف کا راستہ طرف کا کہ خواہشات پر مال لگے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لو لو اردنا انہ لکھ خریتن امرنا مترفیہ کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان کے مالداروں کو طرف میں لگا دیتے ہیں امر نام ترفیحا فق و فحق علیہ حلقول مرنا تدمیرا کہ پھر ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں یہ آخری آخری گھنٹی ہوتی کہ خواہشات پر مال لگنا شروع ہو لایانی پر ایران توران پر اور خواہشات پر کہ جو ضرورت پانچ روپے میں پوری ہو جاتی ہے اس میں پچاس روپے آدمی لگا دیں کہ جو ضرورت پانچ میں اس پر آپ کے پچاس لگا رہا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر دل سے حضور کے طریقے کی محبت اندر آ جائے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے اس میں مزہ ہی مزہ ہے بھائی مجبور ہو کر لوگ بیماریوں میں سب کچھ نہیں چھوڑ دیتے بیماریوں میں آدمی سارا چھوڑ دیتے ہیں روٹی پر آ جاتے پالک کی بھاجی پر آ جاتے یہ بیماری مجبوری ہو گئی تو اختیار سے ایسا کیوں نہ کریں اختیار سے آدمی کرے کہ میرے نبی کا طریقہ سادہ ہے اس میں سادگی ہے اس سادگی میں مزہ ہے حضور کے طریقے میں مزہ ہے اب جو بچے گا اس کو ہم اللہ کے نام پر لگائیں گے پھر غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر محتاجوں پر اور جتنے مصرف اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں اللہ کے دین کی اللہ کے کلمے کی بلندی پر ہمارا مال لگے گا ہماری جان اس پر لگے گی جو وقت کمانے سے بچ جائے گا پھر یہ سارے خواہشات کے دروازے بند کریں گے تو اب کم خرچہ ہوگا اور کم خرچہ ہوگا تو کم وقت کمانے میں جائے گا اور مال ہمارا محفوظ ہوگا تو ہم اپنا وہ وقت اور اپنا وہ مال اللہ کی عبادت میں لگائیں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ جب آدمی کے پاس اگر بقدر کفاف روزی کا انتظام ہو تو اس آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگ جائے اب وہ زیادہ کمانے کی فکر میں نہ لگے اس کے بعد بقدر کفاف انتظام ہے اپنا تو اب اس آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی کے مقصد میں لگے کہ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت و اطاعت ہے کمانا مقصد زندگی نہیں ہے کمانا وہ ضرورت ہے زندگی ہے تو جتنی ضرورت ضرورت میں بقدر ضرورت بوقت ضرورت ضرورت میں آدمی کب ہوگا بقدر ضرورت بوقت کہ پیشاب کا تقاضا ہو گیا تو پیشاب خانے میں جائے کہ ایک گھنٹہ پہلے جا کر بیٹھے گا بولو نا بھائی ایک گھنٹہ پہلے بیٹھے گا وہاں کہ تقاضا ہوگا تو جائے گا کتنا بیٹھے گا ایک گھنٹہ بیٹھے گا کہ جتنا تقاضا ہے اتنا بیٹھے گا بقدر ضرورت بیٹھے گا بوقت ضرورت جائے گا ایسے کمانے آدمی بوقت ضرورت جائے گا بقدر ضرورت کما کر واپس آئے گا کہاں آئے گا وہ اپنے مقصد میں لگے گا اللہ کی عبادت و اطاعت اللہ کے دین کی دعوت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے مقصد کی طرف عوت کریں گے رجوع کریں گے اور یہ چیز بغیر فیصلے کے نہیں ہوگی بغیر فیصلے کے نہیں ہوگی کہ ہمیں ایک بات کا تہیہ کرنا ہوگا ایک بات کا فیصلہ کرنا ہوگا حید بلال نے اسلام پر جمنے کا فیصلہ کیا تھا تو اہل مکہ کے کوڑے کھانا آسان تھا حید خباب نے اسلام پر جمنے کا فیصلہ کیا تھا تو آنکھ کے انگاروں پر تپتے ہوئے انگاروں پر گرم انگاروں پر لیٹنا ان کے لیے آسان تھا اہل مکہ نے صحابہ نے اسلام پر جمنے کا فیصلہ کیا تھا تو اللہ کے لیے ہجرت اپنے گھر بار کو اپنے کاروبار کو اپنے وطن کو اور اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین پر جمنے کا فیصلہ کیا تھا ایسے جس دن ہم طے کر لیں گے کہ ہمیں اللہ کے دین پر چلنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اختیار کرنا ہے تو پھر اس دن سب کچھ آسان اور یہ اختیاری مجاہدہ ہے یہ اختیاری جوہد ہے اس اختیاری جوہد پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلیں گے ہدایت کی راہیں اللہ ہموار کر دے گا کہ میرے بندے آ رہے ہیں اور مجاہدہ کر رہے ہیں میرے نام پر میرے دین کے نام پر تھک رہے ہیں اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے گا اور اضطراری مجاہدوں سے اللہ بچا دے گا جو زبردستی ہمارے اوپر تھوپا جا رہا اس سے اللہ بچا دے گا صحابہ کو اللہ نے اس سے بچایا اختیاری مجاہدے انہوں نے اسلام کو اختیار کیا پسند کیا پھر اس اسلام کے راستے سے اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دی اللہ نے ان کو دنیا میں غلبہ دیا اللہ نے ان کی جان میں مال میں ان کی عزتوں میں ان کی اولادوں میں ان کے اسباب میں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول ان کی ان کی زندگیوں میں برکتوں کے دروازے کھول دیے اور سب سے بڑی چیز اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کو دنیا میں دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو ہمارے مقاصد میں سے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اس لیے بغیر فیصلے کے کوئی کام نہیں ہوتا بغیر فیصلے کے کوئی کام نہیں ہوتا دنیا کے جتنے کام آدمی کرتا ہے اس کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے جب فیصلہ کر لیتا ہے اب اس کام کے کرنے کی تدبیر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام آسان کر دے اس لیے آپ حضرات سے بھی ہماری یہی گزارش ہے یہی درخواست یہی درخواست ہے کہ سب فیصلہ کریں کہ ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے کیا بھائی کرتے ہیں سب اور اس فیصلے پر پھر جمنا ہے آدمی دکان ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ دکان ڈالنا آسان کام ہے دکان ڈالنا آسان تھا لیکن ایک فیصلہ کیا ہے ہاتھ میں لاکھ دو لاکھ روپے ہیں اور سرمایہ کی ضرورت ہے پندرہ لاکھ کی اور دو ہی لاکھ روپے اب تیرہ لاکھ جمع کرنے ہیں لیکن فیصلہ کر چکا ایک دکان ڈالنے کی تو پھر اب اس کی تدبیر کرتا ہے اس کے لیے صبح شام کوشش کرتا ہے رات دن ایک کر دیتا ہے تو وہ اپنی دکان ڈالتا ہے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے مکان بھی نہیں ہے کمرہ بھی نہیں لیکن طے کر لیا کہ شادی کرنی تو اب وہ اس کی تدبیر شروع کرتا ہے اور اپنے اس فیصلے پر کام تو اللہ تعالیٰ اس کے اس فیصلے پر اس کی مدد کرتا ہے ایسے اللہ کے دین کو سیکھنے کا اور دین کی دعوت اور دین کی محنت کو کرنے کا ایک فیصلہ کر کے پھر اس راستے کا آدمی سفر شروع کر دے تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ اللہ کی مدد آدمی کے بس میں نہیں کہ کچھ کچھ کریں ہم لوگ جو پیچھے ہٹتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات دیکھتے ہیں اپنا جیب دیکھتے ہیں جیب پر دیکھتا ہے ذات پر دیکھتا ہے کہ ذات مشغول ہے جیب خالی ہے اب میں ابھی نہیں جا سکتا بالکل میری گنجائش نہیں بہت مشکل ہے میرے لیے تو ظاہر ظاہر بات ہے مشکل ہی ہے مشکل ہی ہے حیرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی کے سامنے انہوں نے پوری کام کو بیان کیا ساری چیزوں کو تو انہوں نے سامنے والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا یہ تو بہت مشکل ہے تو مولانا نے کہا کہ ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم کریں گے مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ ہم کہاں کہتے ہیں ہم کریں گے ہمارے تو بہت مشکل تھی لیکن ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے گا کون کرے گا تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں تو جب اللہ کی بنیاد پر طے کریں گے تو پھر مشکل چار مہینے مشکل نہیں ہے پھر زندگی کھپانا مشکل نہیں ہے کیونکہ اللہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے یا یو اللہ ددین ان تنسر اللہ انسر کم وہ سب اقدام او ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا تصویر اقدام کا وعدہ بھی نصرت دین پر ہے قدموں کے جمانے کا جو وعدہ ہے وہ بھی دین کی مدد پر ہے کہ ہم دین کے مددگار بن جائیں اپنی ذات سے دین سیکھیں اور دین کی نصرت کریں گے دین کی مدد کریں گے کہ پوری دنیا میں دین زندہ ہو اس کے لیے اپنی جان مال اپنے جذبات اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے اس کے لیے حوصلے بنائیں گے ہمت کریں گے ارادہ کریں گے تو ارادہ کرنا ہمت کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ارادہ کریں ہم اس کی تدبیر کریں پھر کام لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کام لے گا اور دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے ارادے کی بنیاد پر چل رہے ہیں اللہ انہیں چلا رہا ارادہ کر چکے ہیں وہ کہ ہمیں ہر سال چار مہینے لگانے ہیں تو ہر سال چار مہینے لگاتے ہیں اور ایسا طبقہ زیادہ غریبوں کا ہے جو دین کے شعبوں میں دین کے جو مددگار ہر جگہ سارے شعبوں میں وہ زیادہ طبقہ غریبوں کا ہے مدرسوں میں بھی دیکھیں گے نا تو زیادہ جو پڑھانے والے علماء ہیں وہ غریبوں کی اولاد زیادہ ہے کیونکہ جی، جی، جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا پیچھے زیادہ مال نہیں ہے اور وہاں خدمت کر رہا ہے دعوت میں دیکھتے ہیں چار چار مہینے سالانہ لگانے والے تو زیادہ تر غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دین کا کام مال کی بنیاد پر نہیں ہوتا دین کا کام صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے دین کا کام تو آدمی کے اندر کے فیصلے پر اللہ اس سے لیتا ہے کہ جب آدمی فیصلہ کرے کہ اندر سے آدمی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے دروازے کھول دیتا ہے اور اس بندے کی جان و مال کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے احیاء میں استعمال کر لیتا ہے جو دنیا میں سب سے بڑی سعادت انسان کی یہ ہے کہ اس کی جان و مال اس کے نام اللہ کے نام پر لگ جائے ایک آدمی کوئی رفاہی لائن کی خدمت کرتا ہے تو اس پر اس کو جو ہے اپنوں اللہ نے ہم کو نوازا ہے کہ ہم سے کام لے رہا ہے کوئی آدمی کسی کرسی پر بیٹھا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں سب سے بڑی خدمت سب سے بڑی خدمت اللہ کی زمین پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کا مددگار ہو یا یو الذین آمنو کونو انصار اللہ او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ دعوت دے رہا ہے وہ ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار بنو اللہ کے دین کا مددگار بن کر جینا یہ بہت بڑی شرافت و عزت کی چیز ہے بہت بڑی فخر کی چیز ہے کن تم خیر اخرجت تأمرون بالمعروف معروف و المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بڑی شرافت و عزت کی چیز ہے کہ آدمی کی جان و مال اللہ کے نام پر لگے اور اس سے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبھی بھائی طے کرو کہ انشاءاللہ اپنی جان و مال کو اللہ کے نام پر لگائیں گے بھائی لگاؤ گے ان کون کون لگائیں گے اللہ سب کے لیے آسان فرماوے اللہ سب کو قبول فرماوے آپ کھڑے ہو کر اظہار کرو کون کون تیار ہے اللہ کے دین کی نسبت پر ابھی نقد اس اجتماع سے چار چار مہینے کے لیے چلوں کے لیے کھڑے ہو کر اظہار کریں کہ انشاءاللہ ہم تیار ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں ہمت سے کھڑے ہو جی بھائی اور پیش کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاؤ کہاں سے آپ کے ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے ہو جاؤ بھائی جوگوڑ ہلکے میں مسجد ہے کتنی موٹواڑ مسجد ہے کتنی ہے سات مسجدوں سے ایک جماعت ابھی تو ایک ایک مسجد سے دو دو جماعت تین تین جماعتیں جاتی ہیں سات مسجدوں سے ایک جماعت بہت گھاٹے میں سودا ہے ایک کرو نا اس میں ایک مسجد کے کتنے ہیں جماعت میں ایک کسی ایک مسجد کے کتنے ساتھی ہیں زیادہ سے زیادہ سب جگہ سے ایک ایک دو دو ہیں ذمہ دار کون سی مسجد کے کون سی مسجد کے تو موٹوڑ والے ذمہ دار ہیں تو طے کریں کہ ہم اپنی مسجد سے ہی جماعت بنا اور باقی مسجد والوں کو اسی پہ اسی پر ڈالیں ماشاء اللہ اور پیش کریں بھائی دیکھو اٹھے نہیں ابھی تشکیل ہمارا ایک کام ہے دعوت کے اس مبارک عمل میں تشکیل ایک مستقل کام ہے اس میں معاون بنے مددگار بنے آپ کے جمنے پر انشاءاللہ نئے نئے بہت سارے ساتھی تیار ہوں گے ماشاء اللہ اور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو جاؤ ہمت سے کھڑے ہوں آگے بڑھیں جن کا سال ہو چکا ہے سال کی کم از کم جو ہماری ترتیب کہ سال کا ایک چلہ کسی حال میں اس کو ناغا نہ کریں یہ ہماری حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے دین پر بھی اور دین کی محنت پر دونوں چیزوں میں حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ سال میں کم از کم چلہ لگ جائے اس میں پیچھے نہ رہے جی اور پیش کریں بھائی اور پیش کریں بھائی باہر بھی ایک تو ساتھ ہی کھڑے ہو جا ماشاء اللہ بہت آہستہ آہستہ کھڑے ہو جائیں اور سوچ سمجھ کر کھڑے ہو رہے ہیں جی بھائی اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ ہمت سے آگے بڑھیں پیچھے نہ رہیں اچھی نیتیں بنا نیت بہت بڑی طاقت نیت بنا کر کھڑے ہو جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے دل میں بات آ رہی اندر کے اندر اس کو نہ رکھیں اس کے اظہار کے لیے کھڑے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ جن کا بھی سال ہو چکا وہ زیادہ انتظار نہ